بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ میں حضرت شاہ ولی اللہ مدد رحمت اللہ علیہ نے یہ باپ باندھا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے اور جیسے کہ پہلے کیا گیا شاہ صاحب نے جس آئے کے کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ روح کا علم چھوڑا دیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خراط کی دلیل دیتے ہوئے یہ تفصیل کی روح کا علم تھوڑے ہونے کی نسبت یہودیوں کی طرف ہے اور اللہ اعلی نے اس امت کو ان میں شمار نہیں کیا کہ روح کا علم تھوڑا ہے لہذا وہ اس بات کے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو روح کا علم دیا ہے اور اسی لیے یہ الفاظ تحریر فرمائے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں شریعت خاموش رہتی ہے یہ بات نہیں ہے کہ اس چیز کو جاننا اہل علم کے لیے دشوار ہو بلکیرم بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں شریعت اس وجہ سے چھپ رہتی ہے کہ کہ اس علم کو حاصل کرنا بہت باریکی کا تقاضا کرتا ہے اور مصلحت یہ ہے کہ اس علم کو جمہور امت کو نہ دیا جائے وہ امکن لباس اگرچہ وہ علم جو ہے کچھ لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اس کی تائید میں اگر وہ ہم حدیث دیکھیں جس سے ہی بخاری میں آتی ہے تو وہ بھی اسی معنی میں ہے حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا جلد رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے دو برتن عنایت فرمائے اور ایک برتن تو وہ ہے جو میں تمہیں کہتا رہتا ہوں دین کی باتیں سکھاتا رہتا ہوں اور علم کا دوسرا برتن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اگر میں اسے بیان کرنے لگ جاؤں تو اشارہ فرمایا اپنے گردن کی طرف کہ تم اسے کاٹ دو صحابہ کرام رضی اللہ میں ایسے عزوم یقیناً تھے جس کا اظہار وہ ہر ایک سے نہیں کرتے تھے لیکن وہ علوم ایسے تھے کہ ان کا اگر کسی شخص کو نہیں بھی پتا چلا تو اس پہ نہ قبر میں سوال جواب ہے نہ آخرت میں سوال جواب ہے کیونکہ اگر وہ ضروری دین کا حصہ ہوتا تو لازمی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر جاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلب ضلع علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے پہنچائیے لوگوں تک اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو فما آپ نے رسالت کا ادا نہیں کیا اب رسالت کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب وہ رسول وہ تمام چیزیں بتا کر دنیا سے جائے جن پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سب کچھ بتا دیا علم کا دوسرا شعبہ وہ ہے جس شعبے پہ کسی کی نجات کا دار و مدار نہیں ہے کسی انسان کو اس علم کی درخت ہو جائے خبر ہو جائے بہت اچھا ہے نہ ہو تو کیا فرق پڑتا اس لیے صحیح بخاری کی روایت میں جو آیا ہے کہ وہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو علم کا برتن ہوا ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں اور دوسرا برتن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا اگر میں اسے بتانے لگوں تو تم میری گردن کاٹ دو تو یہ وہ علوم ہیں جن کا امت کو نہ بھی پتا چلے عام آدمیوں کو کوئی پرواہ نہیں مثلا تعبیر کا علم اب اس حدیث کی تشریح آپ دیکھیں محدثین کہتے ہیں تعبیر کا علم اللہ امت میں کچھ لوگوں کو دے دیتا ہے ہم کہتے ہیں پوری امت میں ایک آدمی ایسا نہ رہے جسے خدا نے تعبیر کا علم دیا ہو تو کون سا یہ جنت جہنم یا نجات رزم نجات کا مسئلہ ہے کہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی پر وہ کروڑوں آدمی ایسے ہیں جنہیں تعبیر کے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ کوئی گناہ گار ہوئے کچھ بھی تعبیر کا علم اللہ نے صحابہ رضی اللہ کو دیا تھا آگے بات آتی محدثین اسی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں جیسے وہ حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا کہ دوسرا علم جو مجھے دیا گیا ہے اگر میں اسے بیان کرنا شروع کر دوں تو تم مجھے مار دو گے تو انہیں علم دیا گیا تھا کہ بنو امیہ کی حکومت میں کیا کیا ظلم ہوں گے اور دلیل اس کی مزید یہ دیتے ہیں چلتے بور رضی اللہ عنہ نے کہتے تھے مدینہ منورہ میں عام بازاروں میں چلتے پھرتے کہتے تھے کہ اللہ کا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں منت ستین تین ساٹھ ہجری سے اور اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں لڑکوں کی حکومت چنانچہ رضی اللہ عنہ کی وفات ساٹھ ہجری سے پہلے ہو گئی یا ساٹھ ہی میں ہوئی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بھی بات میں ہوئی ہے فرماتے تھے کہ اللہ میں لڑکوں کی حکومت سے اور ساٹھ ہجری سے تیری بنا مانگتا ہوں محدثین کہتے ہیں وہ جو فرماتے ہیں نا کہ ایک مجھے پیالہ ان کا ایسا دیا میں بتاؤں تو قتل کر دو یہی حدیث کے ساتھ ملا لو تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا تھا کہ بنو میاں میں ایسے نالائق لوگ بھی آئیں گے جو مجھ پہ اور میری اہل بیت پہ ظلم کریں چنانچہ کربلا میں یہ ہوا اور اس پہ غالب اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے بیٹھے اور بڑے دکھ کا اظہار فرمایا یا نبی میں تشریف لائے اور فرمایا کیا ہو گیا ہے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں اس کی تعبیر دی محدثین نے انہوں نے کہا یہ ساٹھ ہجری کے بعد جو ظالم آئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ وہ علم تھا جو رضی اللہ کو بتایا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ سیاسی طور پر لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے اب ذرا سوچیں یہ علم نہ بھی ہو الطف رضی اللہ کو فرض کرنے نہیں پتا تھا تو کیا ہو گیا کچھ بھی ایک عام آدمی کو نہیں پتا تھا کچھ بھی اس لیے علم کی یہ دو قسمیں ہیں شروع سے بات چلی آتی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بعض باتوں کی تشریح کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ بس اتنا علم تھا عبداللہ مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں غالباً یہ دو آدمی ایسے ہیں جو ممبر پر بیٹھ کے کہتے تھے کہ سلونی قبل ان سلونی ہم سے پوچھو مجھ سے پوچھو سوال کرو قبل اس کے کہ میں دنیا میں نہ رہوں اور دیکھو میں کرنا رہا تمہیں ایسا علم بھی نہیں ہے یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عالم المحفوظون یہ ساری مسجدیں بھری ہوئی ہیں شہر بھرا ہوا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ان سے جا کر پوچھو یہ سب کے سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں راوی کہتا ہے میں گیا اور میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی جی، ایک نے تردید نہیں کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جملے کی انہوں نے کہا بلا شبہ اللہ نے جو انہیں علم دیا ہے ہمارے پاس کہاں ایسا ہے تو اس لیے شاہ صاحب احمد اللہ جو فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ بالکل باریک باتوں کا علم دیا جاتا ہے اور اگر وہ امت میں عام نہیں ہوتا تو کوئی پرواہ نہیں بات بھی بالکل درست ہے امت میں کبھی عام نہیں ہوتا لوگوں کو پتا نہیں چلتا یہ تاریخ کے واقعات ہیں اس کا لوگوں کو پتا نہیں تھا تعبیر ہے اس کا لوگوں کو پتا نہیں تھا کتنی چیزیں ہیں جس کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور اللہ تعالی نے وہ علم اور کیفیت نہیں دی اب یہ کیفیت اس سے رضی اللہ عنہ پہ تاریخ تھی ابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سرے سے دولت کا جمع کرنا ہی جائز ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ادھر اگر دولت کا سرے سے جمع کرنا ہی جائز نہیں ہے تو زکات کس پہ ہوگی پھر فطرانہ کیسے ہوگا پھر قربانی کیسے ہوگی جمع ہوگی تو کوئی زکات دے گا نا اللہ نے دولت کی اس سے اس جمع کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی آدمی زکات نہ دے تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا مال قیامت میں عذاب بن جائے گا اب رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کھڑے ہو کے مسجد نبی میں برمناز سے عثمان رضی اللہ عنہ کی تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عثمان کو دیکھو میر المن ہو گیا اتنے پیسے جمع ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی دانش مندی سے کام لیا انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اسی طرح تقریریں کرتے رہے تو خلافت کے نظام میں خلل پڑ جائے گا نہ ہم انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کوئی سزا دے سکتے ہیں نہ جیل ہو سکتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سے اور بڑے مقام کے لوگ ہیں انہوں نے کہا حضرت آپ نہ جگہ پر رفظہ میں تشریف لے جائیے ساری حکومت آپ کے خرچے وہاں پورے کرتے رہے گی آپ مدینہ منورہ میں نہ آیا اتنی شاہ صاحب رحمت اللہ جان جو فرماتے ہیں کہ وہ امت میں علم جو تھا اس کو عام نہیں کیا گیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ آپ کی بات درست ہے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ والم ان روح اب انہوں نے بات یہ شروع کی کہ روح چیز کیا ہے یہ ہے فلسفے کا بڑا مشکل مسئلہ اور عبارت اس کی پڑھ لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کچھ چیزوں کی جستجو ازل سے رہی ہے بڑی شدید خواہش انسان میں یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ اس کائنات سے باہر جھانک کر دیکھے کہ آگے کیا ہو رہا ہے سورج پہ کیا ہے چاند پہ کیا ہے ستاروں پہ کیا ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ جو ستارے میں نظر آتے ہیں ان میں آبادیاں بھی ہیں اللہ کے رسول یہ چاند کیوں گھٹتا پڑتا ہے جیسا اللہ کا اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں کیا ہے یہ سارے ایسے سوالات ہیں جو سائنسی طور پر انسان کے دماغ میں پیدا ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے اور پہلے بھی اس سے کہ یہ کیا ہوتا ہے انسان کو یہ جستجو رہی کہ اس اپنی دنیا سے باہر نکل کے دیکھے کہ باہر کی کائنات میں کیا ستاروں کا علم انسان نے سیکھا اور اس نے دیکھا کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو آندیاں چلتی ہیں فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو فصل پیدا ہوتی ہے سہیل ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو چمڑے میں خوشبو پیدا ہوتی ہے تو پرانے زمانے میں ایسے متعدد لوگ تھے جنہوں نے لکھا کہ ہم کبھی بھی زندگی بھر چھت کے نیچے نہیں سوتے ہمیشہ سردی گرمی باہر بستر بچھاتے تھے اور رات کو لیٹ تک جب تک نیند نہیں آئی لیٹ کے وہ ستاروں پہ غور کرتے رہتے تھے اچھا یہ ستارہ کل وہاں تھا تھا یہ کتنے مہینے بعد جہاں چلا گیا وہ اسی چیز پر غور کرتے رہتے تھے انسان کو جستجو رہی کہ آخر یہ ستارے ہیں کیا ہی جستجو رہی کہ کوئی صورت ممکن ہے کہ ہم ہوا میں اڑ لیا کریں اب تو بچوں کا کھیل ہو گیا نا اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا خلیفہ ہشام بن عبد الملک کنوی خلیفہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے رہ تھا کہتا تھا کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ اڑ جائیں اور اڑ کر میں زمین پر پہنچوں کسی جگہ پر پہنچوں یہ انسان میں رہا اسی طرح انسان میں رہا کہ سمندر کی تیر میں کیا ہوتا ہے انجانی چیزوں کی جستجو اور ایسے ہی انسان میں یہ رہا کہ روح آخر چیز کیا ہے آتی کہاں سے ہے جاتی کہاں ہے اس روح کا وزن کیا ہوتا ہے یہ روح پیدا کہاں سے ہوتی ہے اور اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے سوچا کی کیا اس روح کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے روح اگر قابو میں آ جائے تو موت کو مؤخر کر دیا جائے آج مرنے والے روح قابو میں آ جائے تو ان کے نظر آگے کرنے روح مرے ہی نا فرائنا مصر میں کسی تگ و دو کے سلسلے میں جسم کو متعفن ہونے اور گلنے سے بچانے کے لیے اپنے قبرستان ایسے تیار کیے جو احرام مثل یہ احرام جو ہیں در حقیقت یہ مقبرے ہیں ان کے کبھی قبریں ایسی بنا دیتے اور اس قبر میں اتنی آپ کبھی جائیں نیچے اتریں اس میں تو وہاں پر پتہ ہے کہ یہ فرعون مثلاً پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں اب وہ میوزیم میں منتقل ہو گئیں اور اتنی باریک جگہ رکھی ہے ہوا کے کے باہر سے آنے لیے کہ انسان تھوڑی دیر میں خود گھبرا جاتا ہے سانس سے پورا نہیں آتا آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے نکلتا ہے اس جگہ سے اور وہاں پر <clears throat> سیب رکھائیے ناشپاتی کوئی چیز رکھائیے سال کے بعد جا کر ویسی کی ویسی اٹھا لیں اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ مصر کی زمین پر ایسے اثرات جادو کے وہ چھوڑ گئے ہیں جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے اور مصر سے جادو رہے بہت سی چیزیں ایسی یہ برمودا کا ٹرائی اینگل جو ہے اب لوگوں نے دریافت کر لیا ہے وہاں پہ خدا جانے کیا چیز ہے کہ جہاز جاتا ہے گر جاتا ہے اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں ان میں سے ایک روح ہے انسان نے بڑی دو کی کہ روح چیز کیا ہے حکمان نے حکیموں نے جو کچھ لکھا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں اسے بیان کر دیا ہے وہ ذرا سن لیجیے پھر اس کے بعد فلسفے کی ایک مشکل بحث ہے لیکن کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والم ان روح اول ما الروح من حقیقت کا جاننا چاہیے کہ رو در حقیقت زندگی کے سرچشمے کا نام ہے جہاں سے زندگی اور شعور کا آغاز ہوتا ہے مبدا اور یہ زندگی کی ابتدا ہے فی الحیوان کسی بھی حیوان میں انسان میں جانور میں جرو آتی ہے تو زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی طرح پتھروں میں بھی نباتات میں بھی, یقون حجن اور زندگی آتی اس وقت ہے جب روح آتی ہے وہ یقون و میتن بے مبارک ہو اور موت نام ہے روح کا اس سے ہٹ جانا سننا پھر عمل اور پھر اس کے بعد جب آپ زیادہ غور کرتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے تو پھر تم پر یہ واضح ہوگا کہ در حقیقت جسم میں یہ ایک بھاپ ہے بخارن لطیفن بہت باریک بھاپ ہے متولدن فی القلب حکیم یہ کہتے ہیں کہ یہ دل میں پیدا ہوتی ہے من خلاصت من خلاصت الاخلاق چار چیزیں آپس میں ملتی ہیں خون بلغم سودا اور سپرا یہ چار مادے آپس میں ملتے ہیں اور ان کے نچوڑ سے انسان کی روح پیدا ہوتی ہے یہ مل القوا اور پہلی بات جو پیدا ہوتی ہے انسانی جسم میں اس روح کی وجہ سے وہ ایک حرکت ہے وہ ایک احساس ہے کہ انسان روح کی وجہ سے محسوس کرتا ہے دوسری قوت پیدا ہوتی ہے بل محرکہ کہ انسان حرکت کرتا ہے تیسری قوت پیدا ہوتی ہے کہ بل مظفر تلیل غذا کہ انسان غذا کے نظام کو ٹھیک رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے غذا ہضم ہوتی ہے اور یہ اطبا نے طب میں لکھا ہے اور میں تمہیں تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ ان من احوال حاضل بخار کہ یہ جو لطیف بھاپ ان چار چیزوں کے ملنے سے دل میں پیدا ہوتی ہے ان میں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ من رقت ہی و غلط ہی یہ بھاپ جتنی باریک ہو یا یہ بھاپ جتنی موٹی ہو یا یہ بھاپ بالکل صاف ہو وہ قدرت ہی یا اس پر نجاست گندگی کا اثر ہو اور یہ غبار آلودہ ہو تو یہ بالکل اسی طرح انسان کے باقی جسم کے حصوں میں آتی ہے اور جتنی روح پاک یا ناپاک ہوتی ہے انسانی جسم کے باقی اتنے اتنی پاک یا ناپاک ہوتے کہتے ہیں یہ تجربے کی بات ہے ایک تو یہ دوسرے فرماتے ہیں کہ اور دوسری بات یہ خیال کر لینی چاہیے کہ دیکھو جب اس بھاپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ بھاپ انسانی جسم کے جس عزو میں اس مصیبت کو لے جاتی ہے انسان کا وہ عزو بیکار ہو جاتا ہے اور اگر بھاپ یہ بیمار ہو جائے تو انسان کے جسم کا وہ حصہ بیمار ہو جاتا ہے وہ تشوش افائی لہو اور بھاپ جو ہے جتنی خراب ہو جائے انسانی جسم کے اس حصے کا نظام اتنا بگاڑ دیتی ہے اور تیسری بات بتاتا ہوں کہ یہ تلزم تقبن الحیات اور یہ بھاپ ایسی ہے جب تک انسانی جسم کے جس حصے میں رہے گی زندگی ہوگی اور یہ اسے چھوڑ دیتی ہے تو وہ موت ہوتی ہے وہ روح کی اول نظر روح کا سب سے کم درجہ یہ ہے سبق فی منظر مم اور جو بھی لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گہری نظر سے اگر سوچو گے تو روح کا پہلا درجہ ہے اور یہ انسانی جسم میں اسی طرح بھاپ پھیلی ہوئی ہے کمت علما الورد فلورد جیسے کہ گلاب کے پھول میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے کمت علم نار فلفام یا جیسے آپ انگارہ دیکھتے ہیں اور انگارے کے ہر ہر حصے میں آگ دھنسی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح یہ انسانی جسم میں روح دھنسی ہوئی ہوتی ہے یہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے دو چیزیں بات بتائیں ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اطبا کا قول ہے پرانے زمانے میں طبیب ایسے ہی کہتے تھے بحث ہوتی تھی اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ان کی اپنی تھیوری ہے لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ طبیب کہتے ہیں کہ ایک انسانی جسم میں ریشا ہوتا ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے سفراوی جس کی وجہ سے منہ کڑوا ہو جاتا ہے سفرا زرد رنگ کا پانی آنے لگتا ہے سوداوی اور کچھ اختلاط ہوتا ہے روح کا اور انسان کے دماغ میں خیالات کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے خون وہ کہتے ہیں ان چاروں چیزوں کا ارک نکال لو اگر تو وہ جو ارک نکلتا ہے اس کا نام روح ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ تعریف کر دی پتبا کہتے ہیں اب میڈیکل میں ڈاکٹر کچھ کہتے رہے کہ رو کی اپنی تحقیق ہے ان اپنے زمانے کے مطابق تحقیق تھی بات ختم ہوئی اس پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے متعلق کہا جا سکے کہ اسے ماننا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے زمان کی اپنی اپنی تحقیقات ہوتی اس لیے طب میں بہت سے مسائل جن کا اصل تعلق حدیث میں چاہے آ گیا ہو لیکن طب سے ہے اس سے اب ہمارے زمانے میں آج کا آہستہ غور شروع ہوا ہے مثلا خیبر میں جب فتح ہوئی تو حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر میں جو باندیاں آئی ہیں اور ان میں سے جو لڑکیاں امید سے ہیں انہیں قوم ان کے قریب نہ جانا کیونکہ بچے کے ناخن اور یہ چیزیں دوسرے آدمی کے بن سے دوسری حدیث میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ دوسرے کی کھیتی میں اپنا پانی نہ ڈالو ان دونوں احادیث کی بنیاد پہ جب اس حدیث کی شرح ہوئی تو محدثین نے کہا سیدھی سادی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی اس کی فصل ہے یاری ہے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالو جو مشغول ہو یا تو پانی اجرت پہ دو گاؤں میں دیہات میں اب تک پانی لگتا ہے نا پانی خریدتے بیچتے ہیں سیدھی ساتھ جمرا کیے کچھ نے کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یہ تھے کہ جب ایک مرتبہ خاتون امید سے ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ دوسرا جو شور نکاح کرتا ہے کسی جیسے نکاح ہو جائے تو اس کے قریب نہ جائے جب انہوں نے یہ کہا دوسرے معنی میں تو حدیث انہوں نے خیبر کی بھی پیش کر دی کہ خیبر کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ساری بحث کے بعد خلاصے کی بات فکہ نے لکھی کہ فکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ایسے ہو جائے اور معاذ اللہ وہ بدکاری اور دنا کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس زانی سے اس کی شادی کر دی جائے اور اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھنے کا حق حاصل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے کرتے ان کے ہاں ایسے مقدمے جب آتے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پکڑ کے انہیں سزا بھی دیتے تھے جبرن نکاح بھی کر دیتے تھے اور بعض مرتبہ ہوتا تھا کہ لڑکا انکار کر دیتا تھا چیزتا تھا کہ بالکل نہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ درزے بھی مارتے تھے اور فرماتے تھے کہ پہلے پسند آئی تھی اور اب جب ذمہ داریاں اٹھانی ہے تو یہ بری ہو گئی ہے یہ تمہاری بیوی بن کے رہے گی اور کوئی نہیں کو بیوی بنا سکتا اور دوسری وہ کہا کہتے ہیں کہ اگر اس سے امید میں نہیں ہوئی بدکاری کی وجہ سے ہے تو اب جو شوہر اس سے دوسرا نکاح جب اس کا ہوگا تو دوسرے شوہر پہ پابندی یہ ہے کہ جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے نکاح ہو جائے گا لیکن اس کا شوہر عمل نہیں بن سکتا اس کے قریب نہ جائے وجہ وجہ وہی ہے جو حدیث میں آ گئی اب جب میڈیکل کی تحقیقات سامنے آئیں اور ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی بالوں کا ناخنوں کا بچے کا بننا وہ اور چیز ہے وہ پہلے شور سے ہی ہو جاتا ہے یہ دوسرا شور جو ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی قربت سے تو اب ہمارے دور میں لوگ کہتے ہیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خیبر کی صبح میں فرمایا تھا دو دلائل آگے نا ایک تو یہ کہ غیر کی کھیتی میں پانی نہ ڈالو اس کی تو کوئی بھی توجہ ہو سکتی ہے جہاں سراہتن منع فرما دیا تھا کہ دیکھو جو لڑکیاں مالے غنیمت میں آئیں ان کے قریب نہ جانا اس سے ناخن وغیرہ بنتے ہیں اس حدیث کو لے کے اب ہمارے مفتی اور کہا کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایک ایسی بات ارشاد فرما دی جو اس وقت کے طب اور حکیموں اور ربوں کی روایت کے مطابق تھی وہ تجربہ بیان فرما دیا یہ کوئی شرعی حکم دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حکم دیتے ہیں اور وہ شرعی حکم نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کر لے بلکہ وہ مثال بیان کر دیتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ مشہور ہے لہٰذا ایسے ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ ایک علم کی بات تھی اب فقہ نے لکھا اس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر کی کھیتی میں پانی نہ ڈالو اس سے کیا مراد ہے اب یہ روح آ جاتی ہے روح کے ساتھ کا تعلق ہو جاتا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے پیدا ہوتی ہے ان چار چیزوں کے اختلاف سے یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں میڈیکل کی بات ہے ڈاکٹر ہے کہتے جی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم نہیں مانتے اس کو نہ مانو گے اس سے کیا فرق پڑ گیا اس لیے یہ جو فتویٰ دینا ہے نا یہ ہر آدمی اس کا اہل نہیں ہوتا کئی مرتبہ لوگوں کی تحقیقات سامنے آتی ہیں اور مفتی ہوتا ہے سچا وہ نہیں جانتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حکم دیا ہے یا عربوں کی کوئی روایت بیان کر دی ہے وہ کہتا ہے نہیں حدیث میں یوں آ گیا لہٰذا ایسے ہو جائے گا کوئی اچھا بنجا ہوا مفتی ہوتا ہے تو کہتا ہے حدیث میں تو آیا یار لیکن یہ چیز اس کے مخالف نہیں ہے آپ چھوڑ دیں وہ عربوں کی ایک چیز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں جتنے قدیم فکاہ ہیں وہ سب کہتے ہیں روزہ ٹوٹتا ہے اب آپ دار کراچی میں پوچھیں وہاں تقیر صاحب وغیرہ سے وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا وہ کہتے ہیں کہ اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ کان میں اگر دوا ڈالی جائے تو اس کا حلق سے نیچے اتر جانا ممکن ہی نہیں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ حکیم کہتے تھے کان میں دوائی ڈالو گے تو حلق سے نیچے اتر جائے گی لہٰذا تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا اب یہ چیزیں سامنے آ گئی طب کی بنیاد پر جو مسائل تھے جن مسائل کی بنیاد طب تھی اب طب کی جب تحقیق بدل گئی تو مسئلہ بھی بدلنا چاہیے اس پہ لوگ محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک حصہ تو یہ آ گیا کہ روح پیدا کیسے ہوتی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے حکیموں کی بات لکھ دی ڈاکٹر کی اپنی تحقیق ہے اس سے کچھ بحث اس بحث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ علم کلام میں جو فلاسفہ ہیں یہ سب اس بات کو کہتے ہیں کہ روح در حقیقت اللہ کا امر ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ روح من امر ربی ان سے کہیے کہ روح اللہ کا امر ہے اب امر کا تعلق اللہ کا کہاں بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی کس صفت سے بات کا خیال یہ ہے کہ لفظ باری جو ہے نا اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا باری تعلیٰ حشر کے آخر پہ آتا ہے نا تو وہاں بھی آتا ہے کہ خالق الباری المصور اللہ خالق ہے تخلیق اور مخلوق الگ ہوگی الباری اس کے فوراً بات فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کو پیدا کرنے والا جو ہے اس کا نام باری ہے وہ اللہ کی صف ہے اور جسم کو پیدا کرنے والے کا نام خالق ہے وہی اللہ ہے وہی باری ہے اور وہی اللہ ہے حدیث میں بھی آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی قسم کھاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ فلق الحبا وبر انسما اس اللہ کی قسم ہے جس نے فلق الحبا اندھیرے میں گٹھلی کو بیج کو چیر کے اور اس سے کومپن نکالتا ہے وبر انسما نسما اور اس اللہ کی قسم ہے جس نے نسما کو پیدا کیا باری کا لفظ وہاں بھی آیا سیدن علی رضی اللہ عنہ بھی عام طور پہ قسم میں استعمال فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اپنے والد کو اکثر ابو تراب کہتا تھا ان کا نام تو علی تھا لیکن مجھے پتا تھا اور ہمارا جب کوئی کام اٹک جاتا تھا والد کے پاس تو ہم بار بار اقرار کرتے تھے ابو تراب ابو تراب کہتے تھے تو پھر کر دیتے تھے کیونکہ ہوا یہ تھا کہ وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائی تو بخاری شریف میں بھی آیا تو صاحبزادی صاحبہ سے پوچھا کہ کہاں گئے تمہارے شوہر تو انہوں نے کہا کہ میری اور ان کی بات چیت ہو گئی ہے اور وہ باہر نکل گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی میں تشریف لائے دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں بالکل زمین پہ تو آپ نے انہیں ہلایا اٹھایا تو ان کا اس کے بیٹھے جلدی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اوپر کی چادر اوڑھنے کے لیے اٹھائی اور عام طور پہ دنیا میں اس وقت جو رواج تھا دو چادریں باندھا کرتے تھے ایک اوپر ایک نیچے یہ بھکشو جو ہیں یہ قدیم رواج بدھ مت کا اب تک ہے ایک زرد چادر نیچے باندھ لیتے ہیں ایک زرد چادر اوپر اوڑھ لیتے ہیں جیسے احرام میں ہمارے یہاں ہوتا ہے ویسے اس زمانے میں یہی رواج ہوا کرتا تھا تو صلی اللہ اللہ علیہ وسلم علی رضی جب دوسری چادر اوڑھنے لگے تو ان کے جسم مبارک کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا مٹی جھانکتے رہے اور رونا کم یا بدراب کم یا سوراب مٹی والے کو چاہیے اٹھ کے بیٹھ جائے مٹی والے کو چاہیے میری بات سنیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس دن یہ لقب ملا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی والا تو حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے پتا تھا والد کو کوئی عبوض راب کہے مٹی والا تو بڑے خوش ہوتے تھے اس لیے ہم نے جب کوئی کام کروانا ہوتا تھا تو یا تو ہم کہتے تھے بو اور یا پھر ہم یہ کہتے تھے انہیں اپنے بھائی اس سے رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں والد کبھی کبھی بات نہیں مانتے تھے تو پھر ہم اپنے اپنے بھائی چچا کے بیٹے یعنی جعفر عبداللہ کے جی کے جعفر جعفر بیٹوں کو بھیجتے تھے <clears throat> تو بتیجوں کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے تھے اپنے بھائی جعفر سے بڑی محبت تھی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے متعلق فرمایا آپ نے مدینہ منورہ میں تھے صحابہ رضی اللہ عنہ جمع تھے اور آپ نے فرمایا غزوہ محتاطہ کے متعلق آپ نے بتایا یہ دیکھو زید گئے اور شہید ہو گئے اور یہ دیکھو جعفر گئے اور یہ دیکھو جعفر اب شہید ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اور جعفر کو اللہ کے فرشتوں نے اس کی روح کو لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جعفر کی روح جنت میں گھومتی پھرتی ہے جہاں چاہے اور شام جب ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے ایک پرندے کا پوٹا رکھ دیا اس پرندے کے پوٹے میں آپ کو ٹھہر جاتی ہے پھر جب وہ چاہتی ہے نکل جاتی ہے صبح کے اور جہاں گھومتی پھرتی رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں نے جعفر کو ایک دن دیکھا اس کی روح کو اللہ نے دو پر دے دیے تھے اسی لیے وہ فائر کہتے تھے جعفر تیار وہ جعفر جو اڑتا رہتا ہے تیار کا مطلب اڑنا نا تو جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے آتے ہم اپنے ان کو اپنے ان کے بھائی اور جا کر یاد دلاتے تھے پھر وہ کام کرتے تھے <clears throat> وہ بھی کبھی کبھی قسم کھاتے تھے اور یہی الفاظ کہ وہ کہتے تھے کہ اس اللہ کی قسم جس نے فلق الحبا وبر سورہ حدیث میں بھی آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی تقدیر لکھی لوگوں جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے بڑی زبردست بات ہے آدمی مسائل تقاریب کے ہجوم میں کبھی اس آیت پر غور کرے تو کئی چیزیں زندگی کی سمجھ میں آتی ہیں اللہ نے کہا اس زمین اور آسمان میں کوئی بھی دشواری جو تمہیں پیش آتی ہے نا من قبل ان رہا ہم نے تو وہ تمہاری روئیں پیدا کرنے سے بھی پہلے دکھ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول روئیں پیدا کرنے میں اور لکھنے میں کتنا فاصلہ تھا تو آپ سے لکھنا پچاس ہزار سال پچاس ہزار سال وہ لکھ لو اور باقی روحیں پیدا ہوئیں اور پھر دنیا میں آئیں اور یہ پتہ نہیں کتنے کروڑ سال ہو گئے اتنے کروڑ سال پہلے یہ لکھا گیا تھا کہ اسے اس سودے میں نقصان ہوگا اب روتا ہے کیا بھائی من قبل اندب رہا اللہ نے کہا ہم نے ان روحوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے فیصلے تمہارے کر دیے تھے اب روتا ہے کہ مر گیا اپنا جی گیا یہ ہو گیا سب بس ایسے ہی ہے اللہ کا ایک نظام ہے چل رہا ہے اس نظام میں خوش رہے کہ مالک کی رضا اسی میں ہے پتا نہیں کیا ہو جائے اگر اس نظام میں گڑبڑ ہو جائے یا ہم اپنی دخل دینے لگے تو اس کائنات میں پھر کیا کیا سے بن جائے اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کے دو دماغ ہیں فلاں آدمی جو پیدا ہوا ہے جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ کسی بھی انسان کے اگر دو دماغ ہو جائیں تو بلا بتاؤ جس میں ایک کی مانے گا تو دوسرے کی مانے گا ابھی پچھلے دنوں کوئی سنا رہا تھا کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کے جی دو دماغ تھے اچھا پھر کہنے کے جی دو دل بھی تھے اچھا پھر کیا ہوا کہنے کہ دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے ایک دماغ سے کچھ لکھتے تھے دوسرے دماغ سے کچھ لکھتے تھے ہم نے کہا بھائی ہم نے نہیں پڑھا یہ اس لیے باتیں یاد آتی ہیں کہ بہت سے جھوٹ لوگ گھڑ لیتے ہیں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی اللہ نے انسان میں جو دل و دماغ پیدا کیے جو کچھ خدا نے مہربانیاں کی ہیں تب یہ چیزیں لکھی جا چکی تھی اس لیے باری اللہ کا جو نام ہے اس کا روح کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے الخالق الباری المصور خالق پیدا کرنے والا تخلیق کرنے والا الباری رو ڈالنے والا المصور اور تصویر بنانے والا اللہ یہاں عالم خلق ہے ماں اور باپ ان کا مادہ جمع ہوتا ہے یہ عالم خلق پھر اس میں دل دماغ جو چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں ٹمپٹیشن ہوتی ہے اس کی یہ باری ہے روح گئی اب المصور اللہ نے اسی ترتیب سے اپنے نام ذکر کیے ہیں نا سورہ حشر کے آدر پہ المصور اب اس کی تصویر بننی ہے اب وہ خوبصورت بنے بدسورت بنے اچھا بنے برا جو کچھ بھی تینوں مرحلے ایسے آتے ہیں یہ جو روح ہے جب اس کا تعلق اللہ کی اس میں باری سے ہوا اور اللہ نے دوسری جگہ کہہ دیا کہ یہ امر ہے تو قرآن میں یہ امر لفظ بڑی جگہ استعمال ہوا ہے مثلاً یہ آیا ہے کل روح رب ربی کہ یہ روح امر رب کا وقار کا کا روحا ہم نے اپنے پاس سے آپ پر روح نازل کیا یہاں روح سے مراد وہی ہے کہ اللہ نے اپنا امر یعنی وہی نازل کی اسی لیے ابن سیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں اس بات کا انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ یہ سلون کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز روح کے متعلق آیت نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کے متعلق جبریل امین وغیرہ کے متعلق وہ کہتے ہیں مگر نرو تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے ابن قیم کی اس رائے پر آنے والے حضرات نے بڑا اعتراض کیا انہوں نے اس کو نہیں مانا ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے بھی کچھ رجحانات ہیں وہ آئندہ ہی بات آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من امر یہ شاہ من عبادی اللہ روح کو بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یعنی جبریل امین کو بھیجتا ہے اور جبریل امین صرف انبیاء عالم صلاحت پر آئیں یہ ضروری نہیں ہے لہلت القدر میں اللہ نے فرمایا کہ ہے را کما لہلت القدر ارے سننے والے تمہیں کیا پتا لہلت القدر کیا چیز اللہ نے کہا رول امین جبریل امین اس رات کو نازل ہوتے ہیں اب جبریل امین آتے ہیں لوگوں سے مسافہ کرتے ہیں ملتے ہیں اس کی برکتیں پورے جہان پہ پھیلتی ہیں یا جہاں جہاں چاند کی تبدیلی ہوتی ہے والا والے بدلتی ہے تو جو جس چاند کے تابع ہوتا ہے جبریل امین کی برکات اس تک پہنچتی ہیں اور جبریل امین میں جو برکات ہیں جو اس فرشتے میں اللہ نے قوتیں اور طاقتیں رکھی ہیں ان کے تو کیا کہنے جبریل امین پتا نہیں کہ اپنے مستقر سے اللہ نے فرمایا جبریل کا مقام جبریل کی جگہ ہند علت سے مکین عرش کے بالکل ساتھ ہی جبریل اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں اللہ تعالیٰ متعین سما امین وہ میری بات مانتا ہے بہت امانت دار ہے جبریل امین اسی لیے صاحب البانی نے لکھا ہے کہ وہ گیا وقت اپنے جگہ پہ بھی موجود ہوتے تھے اور رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ کا غار ہرا میں بھی نے اس کو ایسی طاقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں سے دو بار حسل صورت میں دیکھا آپ نے فرمایا میں نے پہلی بار جبریل کو دیکھا تھا تو افق کے کنارے آسمان بھرا ہوا تھا جبریل کے پروں اور آپ نے دوسری مرتبہ جو میں نے دیکھا تو صرف میرا جناب میں نے دیکھا جبیل امین جب راج مجھے لینے آئے تو چھ سو سے زیادہ پر تھے اور اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا ہے مختلف اقوام پہ یہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جبیل امین کو کہا کہ حضرت علیہ کی بستی کے متعلق اسے پلٹنا ہے تو جبیل نے صرف ایک پر اس زمین کے نیچے جا کے رکھا اور اس نے ہلکی سی جمبش دی اور وہ اتنی اوپر گئی کہ آسمان میں فرشتوں نے زمین کے مرغوں کی آوازیں سنی جو تھی اور وہاں سے پلٹ کے جو مارا ہے تو وہ اب اب تک تک اردن کے کنارے وہ سمندر موجود ہے آدمی اس میں اتر جائے ڈوبتا نہیں ہم نے خود دیکھا آدمی اس میں چلا جائے اتنا گاڑا پانی ہے اتنا گاڑا پانی ہے اتنا نمک ہے کہ آدمی ڈوبتا ہی نہیں اس میں کوئی چیز میں ڈوبتی نہیں ہے اتنی زبردست عذاب اور سزا اللہ نے اس قوم کو دی تو امین کی طاقت یعنی یہ نبی کا دل ہے جو اس سے برداشت اسی لیے ایسے ہی تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بھی نازل ہوئی ہے تو آپ چلے گئے اور جا کے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ الگ الگ خوشیت والا نب مجھے ڈر ہے خدیجہ میری روح نکل جائے گی میں ختم ہو جاؤں اور اللہ اللہ صلی علیہ آج کیا ہوا ہے اس مجھے اپنے سینے سے لگایا کہ ایک آیا تھا ایسے پھر ایسے اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا کہ میری روح نکل جائے گی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ اس نے کیا اور ضمنی ضمن اور اچھی طرح گلے سے مجھے ملا دیا اور مجھے لگتا ہے میری روح نکل جائے گی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی ان کا اللہ اللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے فکر اس گئے آپ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں والا بالحق جب مکہ والوں پہ قدرتی ہیں زلزلے سیلاب یہ چیزیں آتی ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں سب سے بالمعدوم جن کے پاس نوکری نہیں ہوتی آپ انہیں نوکری دلوانے کی کوشش کرتے ہیں اور گھر آنے والوں کا خیال رکھتے ہیں آپ یہ ساری اچھی باتیں کرتے ہیں نا اللہ کی قسم اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے یہ جبری لہمی کی طاقت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا موقع تھا اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس طرح گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا روح سے مراد جب ہے باقی امت نے جمہور نے اسے رد کر دیا وہ کہتے ہیں یہ انسانی روح مراد ہے اب جب روح اللہ کا امر ہے اور روح کا تعلق اللہ کی صفت باری سے ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جی کہتے ہیں کہ اذا جب ہم نے کسی چیز کو کرنا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کن ہو جا بے یقون ہو جاتا کن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا محض ارادہ کافی ہے اندازہ لگاؤ کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ زمینیں ایسے بنانی ہیں آسمان ایسے ہونا چاہیے دن ایسے ہے رات ایسے ہے کہ ایک ارادے کا نتیجہ ہے کہ پوری کائنات وجود میں اور کسی ارادہ فرما لیں گے سب تباہ ہو جائے تو کون روک سکتے اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب آندھی تیز چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی مسجد تشریف لے جاتے تھے کبھی گھر آتے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے مسلسل گھومتے رہتے تھے جب جب آندھی اور جب بادل آ جاتے تھے اور جب بارش شروع ہوتی تھی تو فرماتے تھے اللہ نفے والی بارش پھر سکون ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عائشہ لانا کہتی میں نے کیا ایک دن کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں آپ نے عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ وہی ہوائیں تو نہیں چل پڑی جس سے آگ اور سلوک کی قوموں کو تباہ کیا گیا محدثین کہتے ہیں اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے آخر پہ یہ ہوگا یہ ہوگا تو جال آئے گا آئیں گے دوسری طرف مدینہ منورہ میں تیز ہوا چلنے لگے تو پریشان ہو جاتے ہیں آخر ہے کیا بات تو اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں چلتی تھیں تو اللہ کی بے نیازی پر نظر چلی جاتی تھی کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ اگلے سارے پروگرام کینسل ہو گئے ہوں کہ چلو آج ہی سب کچھ نپٹا دیتے اللہ کا ارادہ ہے ارادہ فرما لیں آج کائنات کو بنا کرنے کا کون سکتا ہے اسی لیے کل ہوا ہوگا پیشان ہر دن اللہ کو نیا کام ہوتا ہے اس پہ عبداللہ ابن پاس رضی اللہ عنہ نے کہا ہر دن نیا کام وہ کرتا ہے کہ کس کو کتنے پیسے دینے ہیں کس کو کتنی عزت دینی ہے کس کا تعلق کہاں جوڑنا ہے کس کا رشتہ کہاں ہونا ہے کس کو کس سے توڑ دینا ہے ہر دن اسے نئے کام ہوتے ہیں اپنی مخلوق کے لیے وہ نئے حکم جاری کرتا رہتا ہے تو امر اللہ نے یا تو کہا امین کو جیسے پہلے بتایا اور یا پھر اللہ کا امر جو ہے اللہ کا ارادہ اس کا تعلق ہو گیا روح سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جو ہے یہ اللہ کا عالم امر ہے مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اللہ کا جو عالم امر ہے روح فلاسفہ اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جوہر مجرد کیسے بن گیا دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جوہر فلاسفہ جوہر اور عرض میں فرق کرتے ہیں ارض وہ چیز ہے جس پہ کوئی چیز جا کر قائم ہوتی اور جوہر کا مطلب مادہ اور عرض کا مطلب اس مثال میں سمجھ لیجیے سرخ رنگ ہے یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے جو یہ یہ عرض ہے سرخ رنگ کہیں قائم ہوگا تو پتا چلے گا نا سرخ ہے تو وہ کہتے ہیں جو جوہر ہے اس کی اپنی حیثیت اسی وقت ہوتی ہے جب وہ عرض عرض کی کی اپنی حیثیت اسی وقت ہوتی ہے جب جوہر پہ قائم ہوتا ہے اور جوہر مادہ ہوتا ہے مثلاً عزت ہے اب کوئی آدمی کوئی جانور کوئی چیز ہے تو عزت ہے نا جی، اس کی عزت ہے جب آدمی نہیں ہے کوئی جانور نہیں ہے تو عزت کیسی بڑی دلچسپ فلم اب یورپ والوں نے بنائی ہے اس فلم میں انہوں نے دکھایا ہے کہ انسان اگر دنیا سے ختم ہو جائے مر جائیں تو پھر اس دنیا کا کیا ہوگا پھر اس وقت امریکہ میں وائٹ ہاؤس کیسا لگے گا ایفل ٹاور کیسا لگے گا لندن کا وہ جو بگ بینگ ہے وہ کیسا لگے گا جب انسان ہی نہیں ہوں گے دنیا میں تو دلی کا لال قلعہ کیسا لگے گا انسان ہی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں فلاسفہ کہ سرخ رنگ ہے تو اس کے قائم ہونے کے لیے کوئی جگہ ضروری ہے یہ یہ براؤن کلر ہے نا اس کا ڈیپ ضروری ہے اس پہ وہ کہتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ رو تھی وہ جوہر میں کیسے تبدیل ہو گئی سرخ رنگ کا سرخ رنگ مجسم کہتے آ گیا آخر سرخ کوئی انسان ہوگا کوئی کپڑا ہوگا کوئی حیوان ہوگا مثال دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کا جو امر تھا یہ تو امر خدا کا یہ کس طرح آ کر قائم ہو گیا اور پھر اس کا انہوں نے حل کیا خود ہی فلسفی ہے نا سوچتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کبھی کبھی وہ چیز جس کا ظاہر میں کوئی وجود نہیں ہوتا وہ وجود میں آ جاتی اور مثال دیتے ہیں عالم خواب کی یہ جو خواب کی دنیا ہے اس سے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک تعبیر کرنے والا آیا تعبیر پوچھنے گیا کوئی دوسرا کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہارے خیالات ہیں کوئی خواب نہیں بات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی جن کو کچھ سوچتا ہے اور اس کی ایک قسم یہ ہو جاتی ہے کہ وہی چیز اس کو نظر آتی ہے اور وہ چیز نہیں نظر آتی کچھ اور نظر آتا ہے مثلاً اس نے دیکھا آپ کو ایسے ہی بھاگ رہا ہے باغ میں ٹرین کے پیچھے جا رہا ہے یہ وہ تو وہ دن کو پتہ نہیں کیا چیز سوچی تھی اس خیال نے اس کا اثر خیال کا مرتب ہوا اور وہ خواب بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر اتر گیا اور لڑک رہا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کسی آدمی کے ساتھ شیطان خواب میں کھیلنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے خواب ایسے نہ بیان کیا کرو مراد یہ تھی کہ خیال مجھے سوچتا رہا ہوگا اس خیال نے اثر یہ کیا کہ میرا سر جدا ہو گیا اور پیچھے چل پڑا ہے کچھ پتا نہیں خواب صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں اور تیسری قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا پتا نہیں خواب میں کیا دیکھا اور خیال میں کیا آیا اس خیال نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ رات کو سو گیا <coughs> تو وہ خیال جو تھا اس نے کوئی روپ دھار دیا فلاسفہ کہتے ہیں یہی ہوتا ہے اللہ کے عالم امر نے ایک روپ دھار لیا اور اسے وہ کہتے ہیں یہ جوہر مجرت ہے اچھا مسئلہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ انہیں فلسفیوں کو مسلمان فلاسفوں کو ضرورت کیوں پیش آئی اتنی بحث کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ایک روایت میں یہ آ گیا ہے اس روایت پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے شیعہ رات سے مانا ہے لیکن عالیہ سنت نے بڑی تنقید کیا ہے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں وہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا کائنات میں ایک روح اعظم ہے اور روح اعظم جو ہے شخص اکبر جو ہے اس کی ایک زبان ہے اس ایک زبان کی ستر ہزار شاخیں ہر شاخ میں وہ ستر ہزار بولیاں بھی جانتا ہے اور وہ اللہ کے عرش کے پاس ہے یہ روح اعظم سب گپ ہے سب جھوٹ ہے فلسفیوں نے مانا اسے انہوں نے کہا جو روح اعظم جسے تم کہتے ہو نا ستر ہزار بولیاں یہ اور یہ ہم اسے ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلمہ کم جو ہے اس کا جوہر مجرد بن گیا ہے اور یہ اسی طرح جیسے خواب میں آدمی چیزوں کو دیکھتا ہے اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ وہ جوہر مجرد اسی لیے محققین جب اس کی بحث کرتے ہیں تو وہ شیعہ کی روایت کو نہیں دیتے وہ تو کہتے ہیں کہ روح اکبر ہے روح اکبر کا مطلب کیا ہوا روح اکبر ایسے سمجھ لیجیے <coughs> جیسے اس چھت میں بیس پنکھے لگے ہیں کل کو مسجد کمیٹی والے کہتے ہیں یہاں دس کمپیوٹر لگا دو پرسوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑی اسکرین بھی لگا دو اچھا اگلے دن یہاں سارے اے سی لگ جاتے ہیں اب یہ سب مشینیں انہوں نے فٹ کر دی مشین کوئی چل ہی نہیں رہی کوئی پوچھتا ہے چل کیوں نہیں رہی تو کہتے ہیں جی وہ جو پاور آنی ہے بجلی وہ نہیں ہے اب بجلی آئی ساری چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں تو محققین کہتے ہیں وہ روح اعظم جو ہے نا ولی اللہ رحمۃ اللہ جو لکھا ہے نا کہ روح کا پہلا درجہ بیان کر رہا ہوں یہ واقعی بڑی گہری بات ہے وہ کہتے ہیں وہ جو روح اعظم ہے اس روح سے دنیا میں سب میں روح آئی ہے وہ روح اعظم سے روح نکلتی ہے اور اسی سے بکرے میں جان آ جاتی ہے وہی روح روزم انسان میں آتی ہے تو انسان ہو جاتا ہے وہی پتھر میں جاتی ہے تو پتھر خدا سے ڈرنے لگتا ہے اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے وہ روح آزم سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں وہ کہتے ہیں سر حقیقت روح وہ ہے جو جوہر مجرد ہے بڑی مشکل بحث یہ فلسفیوں کی لیکن بڑی آسان کر کے اپنی طرف سے بیان کریں وہ کہتے ہیں روح بنی اس طرح سے کہ اصل میں اللہ کا کلمہ تھا کن تو پھر وہ خواب کی مثال دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ خواب میں آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے وہ خیال اصل میں اس کا ہوتا ہے اور خیال نے بھی پتہ نہیں کتنی خراب صورت اختیار کر لی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ خواب دن میں سوچا کہ میں مسجد جاتا ہوں رات آپ کو ہی خواب نے دیکھ لیا کہ مسجد جاتا ہوں تو وہ تو خیال تھا جو اسی صورت میں ظاہر ہو گیا ایک یہ ہے کہ خیال ہے وہ کسی صورت میں ظاہر ہو جائے یہ تعبیر کرنے والا جانتا ہے کہ خیال کس طرح کے ہوتے ہیں اور کیسے ظاہر ہوتے ہیں ورنہ خواب میں عقائد بھی سنتے سعید ابن رحمت اللہ علیہ کے تعبیر جو تھی وہ سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کا حصہ ہے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تعبیر کا علم ان کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ نے منتقل ہوا اور اسما رضی اللہ عنہ کا ایسی تعبیر آتی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں فرماتے اسما سے پوچھ کے ہو میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر اور ان سے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ آپ کو منتقل ہوا تھا یہ علم مدینہ منورہ میں بڑا علم اللہ نے انہیں دیا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا کہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اپنا خواب بیان کرنے ہیں اور آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ کہنا کہ علی کا بیٹا مومنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہہ رہا تھا کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میری پیشانی پہ بسم اللہ لکھا گئی لکھی گئی ہے اور بہت چمکدار بہت روشن اور میں بہت خوش ہوں باپ سے کے فرمایا میں بڑا خوش ہوں اللہ کا شکر ہے خدا کی باپ کلام میرے چہرے پہ لکھا گیا سعید رحمت اللہ چپ ہو گئے تو اس نے کہا حضرت کیا تعبیر دوں تو انہوں نے کہا اگر تمہاری بات سچی ہے نا انہوں نے تمہیں بھیجا ہے تو انہیں بتانا کہ یہ بشارت ہے جنت کی اور اب آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے یہ بسم اللہ وہاں کی ہوئی ہے یہ وہ بسم اللہ نہیں ہے اب ادھر کا آغاز ہوا اگلے ہفتے سے انتقال ایسی تعبیر دیتے تھے لوگ علم ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے عبد الملک بن مروان کو اور الٹا لٹایا ہے میں نے اسے اور چار کیلے اس کی پیٹ میں ٹھونک دی ہیں تھوڑی تو نے کہا تم نہیں یہ خواب دیکھ سکتے بڑا اصرار کیا کہ حضرت میں نہیں دیکھا انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے اس نے اور اصرار کیا تو کہنے لگے پھر تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں حضرت شاہ فرمائے تو کہنے لگے اس زمانے میں یہ خواب عبداللہ ابن زبیر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا مان گیا اس کا حضرت بات تو یہ ہے لیکن یہ ہے کیا یہ جی؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد الملک کی اولاد میں چار نسلیں خلافت کریں گی ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے پھونکا ہے نا تو یہ فیصلہ خدا کا ان کے ہاتھوں سے ہو جائے گا اور خود وہ شہید ہو جائے گا خلافت میں ان کا حصہ نہیں رہا اور واقعی وہی ہوا بیس نو ایسی چیزیں ہیں جو خواب میں لوگ دیکھتے ہیں اور اللہ نے جن کو تعبیر کا علم دیا ہوا ہوتا ہے نا اس تعبیر کے علم سے پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا بات تو یہ ہے جو اس نے کیا ہے دیکھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب قرآن میں اسی لیے اسی لیے یوسف علیہ السلام نے وفات سے پہلے یہ کہا کہ رب قد آتے اللہ آپ نے بڑا احسان کیا مجھے مملکت حکومت دی اللہ تریم تعبیر احادیث اور اے اللہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا فاطر السماوات ماں اللہ زمین و آسمانوں کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والے نہیں مسلم اب اسلام کی حالت میں وفات ہو جائے والی کتنی صالحین اور میرے باپ دادا جو بڑے نیک بندے تھے ان سے ملا دے یوسف علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آپ خود بڑی عزت والے اور ایک عزت والے کریم اتنے کریم ہیں عزت والے بیٹے کے بیٹے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نہ کہو تم جانتے ہو یہ مرتبہ کس کا تھا اور پھر فرمایا وہ یوسف کا تھا وہ خود عزت والے تھے ان کے والد حضرت یعقوب عزت والے تھے فرمایا ان کے دادا حضرت اسحاق اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام فرمایا وہ سارے کے سارے تھے ان کے لیے لگا استعمال کرو میرے لیے نہ کرو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے مطلب سوال ہو آج بھی اختیار فرمائی اور فرمایا اصل عزت والے تو وہ لوگ اس لیے خواب میں جو ایسے دیکھتا ہے یہ جوہر مجرد کی بحث انہوں نے کی ہے انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ